یعنی اس مقام کی قسم جس مقام پہ موسا کی طرف وہی نازل ہوئی ذکر مکان ارادہ مکی مجھے اس طور کی قسم جہاں موسا پہ وہی نازل ہوئی جہاں جو وہی نازل ہوئی تھی اس میں بھی یہی تھا انسا آتا آت یا تم ضرور کیا متا کے رہے گی کتاب دوسرے نقلی دلیل و کتاب اور ایسے نوشتے کی قسم ایسے نوشتے کی قسم جو مستور جن کی سطر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان ساعت آت یتن کیا ضرور آئے گی رکن منشور بیچ رتن باریک سی جیلی چمڑے کی منشور جس میں کھلی کھلی کتاب لکھی ہوئی ہے منشور واضح واضح کھلی کھلی عبارت لکھی ہوئی ہے اور اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ان ساعت آفیت والبیت المامور دلیل بھائی والبیت المامور اور اس گھر کی قسم جو فرشتوں کی باتوں سے فرشتوں کی آمد رفت سے آباد ہے بیت وہ گھر جو فرشتوں کی آمد رفت سے بڑا آباد ہے باغ نے اسے مانا خانہ کا بھی لیا ہے باغ نے ملائکہ کا بیت المامور لیا ہے بہرحال وہ گھر جو گھر فرشتوں سے آباد ہے یا وہ گھر جو بندوں سے آباد ہے اور آباد کیسے ہوتا ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت اور ذکر کرنے کے لیے وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی آت یا تم کیا مزرو ہونے والی ہے مرفو پہلی اکڑی دلیل اور کسم ہے گواہ ہے اس چھت اونچی چھت والا آسمان ول باہر مسجور دوسری اکلی دلیل اور وہ سمندر جو پانی سے بھرا ہوا ابلتا ملوم ہوتا ہے مسجور پانی سے بھرا ہوا ابلتا معلوم ہوتا ہے سجرت سے ان عذاب رب کا لواق اب جواب قسم تاکہ عذاب تو رب کا ضرور واقع ہونے والا ہے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں جس دن ڈول ہو جائے گا آسمان مورن پرا گندا ہو کے وہ تصویر جدا سورن اور اڑ رہے ہوں گے پہاڑ سورن خصوصی طرح کا اڑنا جس طرح روئی کپاس اڑ رہی ہوتی ہے اس دن فویل یوم ازن دن اس دن ہلاکت ہوگی چھلانے والوں کے لیے جس دن تمور پریشان حال ہو جائے گا آسمان داما دول کہتے ہیں پریشان حال پرا

میں کھیل رہے ہیں یوم نار جہنم جس دن دھکیلا جائے گا ان کو نار جہنم کی طرف پیچھے سے دھکے کے دا پیچھے سے دھکے دیکھ سو کو آگے سے کھینچنا دا پیچھے سے دھکے دینا ہاگ ہند ہا نار التی یہ جہنم جس کا تم تقریر کیا کرتے تھے اب بتاؤ افا صحرو یہ جادو ہے اف سون یہ جادو ہے ام انتم تبصر لہٰذا یعنی جس کو دیکھ رہے ہو یہ جادو ہو گیا ام انتم لا تو سرو یا ہو سور اندھے کے اندھے یا تو تمہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا ام انتم لا تبصرون یا دیکھ ہی نہیں سکتے ہو اور اگر دیکھ سکتے ہو تو ہاضا بتاؤ نا یہ جادو ہے اس لوہا اس لوہا ملو جتھے پا پا کے مان کے کرو جہنم کو فس اپنے آپ کو اب ذرا تھام کے رکھو اولا تصبرو یا چیخو چلاؤ سوا علیکم کم برابر ہے تم تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو نما دو نما کو پکی بات ہے بدلا دیے جاؤ گے تم جو کچھ تم کیا کرتے تھے ان المتقین ان کے برخلاف بشارت وہ لوگ جن کا نام متقین ہو گیا فی نعیم خاکہین اس حال میں فاقین اس حال میں کہ فرحت ظاہر کر رہے ہوں گے بما آتا ہم رب بس بب اس کے دیا ہوگا ان کو رب اس کے نے فاقین کاموس والے نے مانا یہ کیا تیب النفس سے ان کے دل خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوں گے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ کیوں اس لیے کہ بچا رکھا ہوگا ان کو رب ان کے نے عذاب الجحیم اللہ فرمائے گا کلو اشرب انیم کھاؤ پیو جملہ دعائیہ جملہ محترزہ کھاؤ پیو ہنی لکم اکل تم و شراب تم ہنی کلو و شرب کیا مانا کھاؤ اللہ نصیب کرے تمہارے کلو ہمی انکما اکل تم و شراب تم اللہ مبارک کرے تمہارا کھانا پینا کھاؤ کیوں دماغ تم کا ملو بے سردیا متقین علی سرور اس حال میں اللہ ان کو کہے گا کھاؤ پیو کہ تکیا لگا کے بیٹھے ہوں گے اللہ سرور اپنے سوفے سکوں پر مصروفت قطاروں کے اندر قطار در قطار وم پھر شادی کر دیں گے ان کی ہم کالی آنکھوں والی ہوروں کے ساتھ ولدین بھی نہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور کی ان کی ان کی اولاد نے ایمان میں جس طرح وہ ایماندار تھے ان کی اولاد نے بھی انہیں کے نقش قدم پہ چل کے اتباع کر کے ایمان لایا تو پھر ہم کیا کریں گے الحق ضروریتہم ہم بھی ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ان کی اولاد پر بھی وہی انعام ہوں گے جو انعام ان پر تھے وما من عملہم من شیئن نہ کم کریں گے ہم ان کے عمل سے کچھ بھی کلو ان دماغ کا سب رہی ہر بندہ اپنی کمائی پہ قائم دوسرا کوئی اس کا حصے دار نہیں ہو سکتا اچھا زدان لا یہاں میں الشیا تو رکھو بے چیزیں جو ہے اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں اور دیکھو ایماندار آدمی جو تھے ان کی اولادوں نے ان کی ابتدا کی تو وہ بھی اپنے آبا و اجداد کے حکم میں چلے گئے جی سب سے پہلے جس شخص نے اسلام کے دعوے کے بعد شرک کیا تھا وہ تو ہو گیا مرتب اب آگے اس کی نسل جو چلتی ہے اپنے پیو دادا کے نقش قدم پر اللہ فرماتے ہیں الحق ناد ہم ضروریت ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جس طرح ان کی اولاد ایماندار تھی ان کی اولاد پچھلے سارے برتد بنتے جائیں گے نہیں سمجھ آئے پہلے دن پہلی دفعہ شریعت نبویہ کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلا بد نصیب بندہ جس نے شرک یا کفر کیا وہ کیا بنے گا برتد اب آگے اس کی جتنی نسلیں ہیں جو جو اس کی اولاد ہے پوتے ہیں پر پوتے ہیں چھڑ پوتے ہیں گھر پوتے ہیں پوتے ہیں اڑپوتے ہیں چاہے وہ بندے ہیں یا کھوتے ہیں مطلب ہے جو ان کے نقش قدم پہ چلتے جائیں گے ان کا حکم الحق ناب ضروریت یا ان کو بھی ہم لاحق کریں گے ان کے آبا و اجداد کے ساتھ اب جو پہلی دفعہ وہ مرتب ہوا تھا اب قیامت تک کے لیے جو اسی طرح کافر آئیں گے وہ کیا ہوں گے مرتب ہوں گے جس طرح کیا تک کے لیے اپنے آبا اور اداد والے دین ایمان پہ عمل کرنے والے مومن شمار ہوں گے یہ کیا شمار ہوں گے مرتب شمار ہوں گے مرتبوں کو اہل کتاب کہنے والے مسلمان کس طرح رہیں گے ہاں، امداد کی ہم نے ان کی فاق پھل فروٹ کے ساتھ گوشت کے ساتھ وہ گوشت یشت حکمن مرتب ہوں گے کیوں کب طبی نہ روشد میں مال لا اتنا حقین ہو چکا ہے اب ہاں بالکل اب کوئی ہے باقی آج معصوم ہے مر جائیں ان کے متعلق اللہ کے رسول نے کہنا تھا اللہ عالم بما بے خامو یہ بات ان کی ہو رہی ہے جو ان کے پچھلا گہو کے ان والا کام کریں ہوم ضروریت ہوم بے ایمان یعنی ان والا کام کریں وہ تو گئے پہلے ہی چھوٹے چھینتے ہوں گے ایک دوسرے سے جھگڑا کر کے مزاحیہ ان انتوں میں کا آسان پیالے ایک دوسرے سے چھین لیں گے مگر لا لغو نفیہ نہ تو گندگی ہوگی شراب والی اس میں ولا تأثیم اور نہ گناہ کی سبب ذریعہ نہ بے حج بھی ہوگی نہ یتوف علیہم چکر کامن ہوگی ان کے اوپر حرمان سنے سنے چھوٹے اپنی اپنی صفائی میں چھپتے ہوئے ہوں گے جگہ ایک مولوی لکھتا ہے کہ چھوکرے بھی غوروں کی طرح کے بہشتی استعمال کریں لکھا ہے

ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں لطم حال ہے کالو چابلو ہی میں کہتے ہیں یہ کیا بھائی تم کھانا کھا کے اوپر فروخت نہیں کرتے یہ ان کا فروخت ہے <laughs> جہنم میں جانے کا روٹ ہے قبل یار ہم تو دنیا میں اپنے گھروں میں کانپ کانپ کے رہتے تھے مشقین ڈرتے مرتے فمن اللہ علیہ بس احسان کر دیا اللہ نے ہم پر اوقانہ عذاب اس حال میں اللہ نے احسان کیا مکانہ بازی حال اس حال میں اللہ نے احسان کیا کہ بچا لیا ہم کو گرم جلسانوں والے عذاب سے من قبل نہ دے ہو یہ قبل کی عمت انہ اصل معلوم ہوتا ہے وجہ یہی ہے اللہ نے جو ہمیں بچا لیا اس کی علت یہ ہے کہ انا من قبل ہم دنیا میں نہ دو ہو اکیلے اللہ کو ہی بلایا کرتے تھے اور کوئی ہمارا داتا نہیں تھا اور جب اکیلے اللہ کو بلایا جائے تو تاکہ اچھا سلوک کرنے والا اور اپنی محبت کا پلٹا دینے والا تسلی بنی پاک کے لیے آپ واد کرتے جائیے ہما انت آپ تو محنت رب کا بے احمد اللہ شکر ہے آپ تو بحمد اللہ نہ تو کاہن ہیں ولا مجمین نہ کوئی دماغ کا چکر ہے نا شاعر ہاں ہاں بلکہ وہ تو یہ بھی بکواس کرنے لگے بل ہم برائے ترقی بلکہ وہ تو یہ بھی بکواس کرنے لگے شاعر یہ میرا شاعر ہے نہ تو رب ہم انتظار کر رہے ہیں ساتھ اس کے بل گردش ایام کہ کوئی اس کو قتل کر دے المنون موت کے گھاٹ اتار دیا جائے کل طرف بسو جواب تم بھی انتظار کرو میں بھی ہوں آخر انتظار کر رہا تصدیق کس تھوک کی نازل ہوتی ہے ام تم کیا مشورہ دیتی ہے ان کو موہم شیطان کی ماری ان کی شیطان شیطان کی ماری ہوئی شیطان کی ماری ہوئی عقلیں ان کی بہاگا اسی چیز کا امو کر تارو تاغون نہیں بلکہ ہم کامن تاغون بل نہیں بلکہ یقولون تقو والا بلکہ انہوں نے یہ بکواس بھی کرنا شروع کر دیا تقو والا کر لیا ہے اپنی زبان سے گھڑ لیا ہے محمد نے قرآن کو نہیں نہیں اصل بات یہ نہیں ہے بلّہ بلکہ ان کے دل کے اندر زد کبھی ختم ہی نہیں ہوئی فلیات تم بے حدیث جواب شکوا بس لائے جس طرح ہماری یہ حدیث ہے قرآن والی اس میں سے کوئی حدیث لو اگر سچے تو اچھا یہ بتائیں ام کھولے کو مل کیا وہ اپنے آپ پیدا ہو گئے زمین ہے ام کھولے کو من غیر شعم کیا وہ اپنے آپ پیدا ہو گئے ام یا وہ دوسروں کو بنانے والے ہیں یا اپنے آپ کو بنانے والے ہیں ام خالہ کچھ سامان آپ یا انہوں نے بنایا آسمانوں زمینوں کو اور نہیں نہیں میرے پیغمبر کچھ بھی نہیں بلکہ یہ کام بے یقینی ہے لا لو کے کیا ان کے پاس خزانے رب تیرے کے ہم وہ لگے ہوئے اللہ کے خزانوں پہ ہم لہم یا ان کے پاس کوئی سیڑھیاں رکھی ہوئی ہیں جو اوپر چڑھتے ہیں یہ لٹو ہے یا تن وہاں کان لگا کے کچھ ہمارے فیصلے سن کے آ جاتے ہیں نہیں نہیں اگر ایسی خیال ہے ان کا تو فل یا مستانے سلطان مبین ذرا میدان میں آؤ تو صحیح ان کا سننے والا خود سلطان مبین میں کھلی حجت لائے ذرا پتہ چلے ام لہل بنا تو کیا بھلا ان کے لیے تو اللہ کے لیے تو یہ بیٹیاں بناتے ہیں اور تمہارے لیے بے حیا بیٹے ہیں ام تسلم اجرم کیا مانگتا ہے تو ان سے کوئی انعام مانگتا ہے وہ چٹو کی وجہ سے بوچھل ہو رہے ہیں اس تاوان کے نیچے جا رہے ہیں مشکل ہوں ان غیب یا ان کے پاس کوئی غیب ہے چنانچہ وہ لکھتے رہ جاتے ہیں اس لیے اپنا لکھا ہوا ہمارے لکھے ہوئے کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں ہم گریدو نہ یعنی میاں کوئی خواب منصوبہ بنا رہے ہیں الذين كفروا کا المكيدون ہم کی بلکہ بلکہ جو کافر لوگ ہیں وہ ہم وہ خود اپنے منصوبے میں پھنس جائیں گے المکیدون اپنے منصوبے میں پھنس جائیں گے ام لہم غیر اللہ کیا ہے ان کے لیے اللہ کے برائے کوش کو سب اس بند من السماء اگر وہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے اس حال میں کہ وہ گر رہا ہے تو کیا کہیں گے یقون صحاب مرکون یہ تو بادل آ رہا بتا پھر بھی لم باد ایمان نہیں لائیں گے یہ بے حیا ہم چھوڑ چھوڑ ان بےحدوں کو حتہ جلا کو جانا مل ہتہ کو مل رہیں گے اپنے دن کو جس میں جسا کو مبتلا عذاب ہوں گے یوم لا یغنی عنہم قیدہم شوا جس دن نہ کام آگا ان سے ان کی چالیں کچھ بھی اور نہ وہ امداد دیے جائیں گے اور تاکہ للہ دلنا تعالیٰ متخب بن گئے وہ ظالموں کے لیے عذاب ایک دون ظال کا اقرب اقرب من القیامہ قیامت سے پہلے ایک نزدیک والا عذاب ہے دینا قریب ان سے پہلے بھی ہے جنگ میں ان کو پھنسائیں گے ملا کن آ کر لے حکم رب کا اپنے آپ کو تھام کے رکھو مگر کیوں رکھو بوجہ حکم اپنے رب کے ہماری وجہ سے اپنے آپ کو تھام رکھ میرے پیغمبر کا آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں دے آئے آپ ہمارے نگرانی میں رہتے ہیں اور سب دے دے ہم دے رب کا ہی میں اور تصویر پڑتا رہا اپنے رب کے حمل کے ساتھ جس وقت بھی آپ کھڑے ہیں وہ من لے رات کو بھی آپ نماز میں گزار دیں بھلے دوبار اور جس وقت ستارے پیٹھ دے کے جاتے ہیں یعنی آنے والے دن کی صبح کے رکت بھی آج جی